بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے آپ پوری دنیا کے رسول ہیں کسی مخصوص خطے کے رسول نہیں ہے آپ دنیا کے ہر خطے کے پوری دنیا کے رسول ہیں لہذا یہ ترقی کسی مخصوص خطے کے اندر نہیں ہوگی بلکہ یہ ترقی عالمگیر ہوگی اس لیے کہ آپ عالمگیر پیغمبر ہیں ایک یہ لہذا آپ کے بعد عالمگیر ترقی ہوئی اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو بہت جلدی مٹ جایا کرتی ہے بہت جلدی مٹ جایا کرتی ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں ایک پھول کلی سے پھول بنتا ہے گلاب کا آدمی دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے لیکن جب وہ مکمل پھول بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے مرجھا کر کے گر جاتا ہے تو چیز جب مکمل خوبصورت ہو جاتی ہے بہت زیادہ حسین ہو جاتی ہے تو یہ حسین ہونا ہی اس کے مٹنے کی دلیل ہوتا ہے یہ دنیا بہت خوبصورت ہو گئی ہے اب اس کی خوبصورتی اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے مٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے یہ چیز بھی میں نے غور و فکر کے بعد جو ہے سمجھی ہے کہ اب دنیا کا اینڈ بالکل قریب ہے اس لیے کہ دنیا بہت خوبصورت ہو چکی ہے اور کوئی بھی چیز اپنی خوبصورتی کے کمال تک پہنچ جائے تو کمال کے بعد زوال ہوتا ہی ہے یہ تو ہر آدمی جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہر کمال را زوال ہر کمال کو زوال ضرور ہوتا ہے قرآن حکیم پر غور کرتے ہوئے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے بڑی عجیب و غریب آیت ہے کم سے کم کوئی امی ایسی بات نہیں کہہ سکتا اللہ فرماتا ہے او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موجم من فوقی موجم من فوقی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے ذرا غور کرو کہ ایک گہرا دریا ہے گہرا سمندر ہے لجی معنی گہرا بحر اللجی گہرا سمندر ہے ڈیپ سی بہت گہرا سمندر ہے اچھا اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کے اوپر ایک موج ہے کتنی عجیب بات ہے اللہ اکبر آج سے کچھ سالوں پہلے تک یہ بات معلوم نہیں تھی سائنسدانوں پر یہ حقیقت مخفی تھی ایک گہرا سمندر ہے اس گہرے سمندر کے اوپر ایک موج ہے موج کے اوپر ایک بادل ہے سمندر سمندر کے اوپر ایک موج موج کے اوپر بادل کہتے یہ جو موج ہے اس موج کے نیچے بھی ایک موج ہے اللہ نے دو موجوں کا تذکرہ کیا ہے او کزول فی بحر اللجی یغشاو موجم من فوقه موج من فوقه صاحب دو موجوں کا تذکرہ کیا ہے ترتیب کیا ہے سمندر سمندر کے اوپر موج سطح کے اوپر اور موج کے اوپر بادل اور یہ جو پہلی موج ہے اس کے نیچے ایک موج ہے کیا بتانا چاہ رہا اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کہ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی جب نیچے جاتا ہے سمندر میں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ اپنا ہاتھ اگر نکالے تو اسے نظر نہیں آتا سائنسدانوں نے ریسرچ کیا تو پتا یہ چلا کہ ہوتا ایسا ہے کہ جو بادل ہوتا ہے سمندر کے اوپر موج کے اوپر پہلی موج کے اوپر جو بادل ہوتا ہے یہ بادل سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے کرتا ہے اچھا اس بادل سے جو روشنی موج کے اوپر پڑتی ہے تو موج چونکہ حرکت میں رہتی ہے رہادہ موج کے اوپر جب بادل سے آنے والی روشنی پڑتی ہے تو موج کے اوپر پڑتے ہی یہ روشنی بکھر جاتی ہے اور تھوڑی بہت روشنی اندر پہنچتی ہے دوسری موج تک تو ایک کلو میٹر تک نیچے جائیے تو اگر آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے نظر آ جائے گا دو کلو میٹر نیچے جائے تو تھوڑا تھوڑا نظر آ جائے گا لیکن دو کلو میٹر سے نیچے گیا تین کلو میٹر تک تو اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نظر نہیں آئے گا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلی موج کے اوپر جو روشنی پڑی تھی ایک کلومیٹر تک اس روشنی میں آدمی اپنے ہاتھ دیکھ سکتا ہے اور اس روشنی کا بچا کچا حصہ جو دوسری موج کے اوپر پڑا تو اس دوسری موج کی روشنی میں بھی تھوڑا ہاتھ نظر آتا ہے اس لیے کہ تھوڑی سی روشنی دوسرے موج کے اوپر پڑی اور پھر جب اور نیچے چلا جاتا ہے تو اس کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا اس لیے کہ اب ظلمتوں کے تاریخیوں کے اور اندھیاریوں کے پردے ہیں جس کو قرآن حکیم نے کہا ظلمات تم باضوحافو کا باز ایک جو ہے تاریکی ہے دوسری تاریخی کے اوپر اس طرح جیسے پردہ ہوتا ہے پردے کے اوپر پردہ پردے کے اوپر پردہ پردے کے اوپر پردہ اس لیے کہ نیچے تاریخیوں کے حجاب ہیں ایک پردہ دوسرے پردے کے نیچے موجود ہے اس وجہ سے وہاں چیز نظر نہیں آتی پہلے ایک ہی موجوں کے موج کے بارے میں سائنسدانوں کو علم تھا بعد میں انہوں نے فضا سے جب سمندر کا فوٹو لینا چاہا تو ایک فوٹو نکالا انہوں نے تو ایک ہی موج نظر آئی دوسرا فوٹو نکالا تیسرا فوٹو نکالا فوٹو پر فوٹوز نکالتے گئے ہو آخر میں انہیں ایک فوٹو کے اندر اشارہ ملا کہ اس موج کے نیچے بھی ایک موج ہے یہ پتا ابھی جلد ہی چند سالوں پہلے معلوم ہوا ہے اور قرآن حکیم نے اس دوسری موج کے تعلق سے آج سے چودہ سو سال پہلے خبر دے دی تھی کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں یہ کسی امی کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے جس نے سمندر پیدا کیے دریا پیدا کیے کائنات کی ہر شے پیدا کی اور کائنات کی ہر شے کی حقیقت کا اسے علم ہے اس لیے کہ اسی کی بنائی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص زوالوجی کے تعلق سے بہت آیت نازل فرمائی ہیں اگر کوئی آدمی زوالوجی کا ماہر ہو اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو اتنی آیتیں اسے ملیں گی کہ وہ حیرت زدہ رہ جائے گا اور ایسے ایسے جانوروں کا تذکرہ ہے کہ ان جانوروں کے آدات اور خسائل اور اتوار کے اوپر غور کرے گا تو اس کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اب تو زوالوجی کافی ترقی کر چکی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیوٹی کے نام سے ایک صورت نازل فرمائی ہے حضرت سلیمان لشکر لے کر کے آ رہے ہیں چیوٹیوں کی ملکہ بول رہی ہے چیوٹیوں سے ارے جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے چیوٹی کی یہ خصلت بتائی گئی کہ چیوٹیوں کے اندر بالکل وہی نظام ہوتا ہے جو انسانوں کا سیاسی نظام ہوتا ہے ان کا ایک گائیڈ ہوتا ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے اور دوسرے اس امت کے اندر اور اس جانوروں کے گروہ کے اندر اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانے کے لیے دوسروں کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے شعور موجود ہے تبھی تو اس نے کہا کہ جلدی جلدی اپنے پلوں میں گھس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان چلی جائے سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے سلیمان اور ان کا لشکر تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے کتنی عجیب بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے چیونٹی کے نام سے پوری کی پوری صورت اتار دی ہے ان کا جھوٹ نہیں چلتا کہیں میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا غالباً یہ کتاب پہلے پنجاب کے اندر پرائمری کے نصاب میں داخل تھی کہ ایک جگہ ایک شخص نے شکر کا ایک ٹکڑا رکھ دیا شکر کے ایک ٹکڑے کو محسوس کر کے چیوٹی وہاں آئی اس کے بعد بھاگی چلی گئی تھوڑی دیر بعد آئی چند چیوٹیوں کو لیے ہوئے تو اس آدمی نے وہ شکر کا دانا وہاں سے اٹھا لیا اب ان چیوٹیوں کے ساتھ آئی اور وہاں دانا نہیں دیکھا تو پھر ان چیوٹیوں کے ساتھ واپس چلی گئی اس نے پھر وہ شکر کا دانا وہاں رکھ دیا وہ چیوٹی پھر آئی اور شکر کے دانے کو دیکھ کر کے پھر گئی اور اس کے ساتھ کئی چنٹیاں آنے لگی تو اس آدمی نے شکر کا وہ ٹکڑا پھر ہٹا لیا وہ چنٹی وہاں شکر کے دانے کو نہ پا کر کے پھر دوسری مرتبہ بھی چنٹیوں کے ساتھ چلی گئی تیسری مرتبہ پھر اس نے شکر کا وہ ٹکڑا وہاں رکھ دیا وہ چیوٹی اس شکر کے ٹکڑے کو محسوس کر کے پھر آ گئی پھر گئی ان کو بلا کر کے جب لائی تو اس آدمی نے شکر کا ٹکڑا پھر اٹھا لیا تمام چیونٹیوں نے مل کر کے اس چیٹی کو قتل کر دیا مار ڈالا گویا اس قوم کے اندر جھوٹ نہیں چلتا جھوٹ کو پسند نہیں کرتے فریب کو پسند نہیں کرتے اور یہ قوم کسب سے اور جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہے مطالعے کے بعد ان کے عادات و خسائل کا پتہ یہ چلا کہ انسانوں جیسے عادات اور خسائل اور اتوار اور شعور ان کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نام سے پوری صورت اتار دی ہے ایک اور جانور کے نام پر پوری صورت ہے انکبوت مکڑی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں فرمایا مسل اولیا کمسل استعمال فرمایا مونس کا سیگا یعنی مکڑی جو مونس ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نر گھر بناتا ہے قرآن حکیم نے تخدت جو مونس کا سیگا ہے استعمال کر کے یہ ارشاد فرمایا یہ بیان کیا کہ مکڑی جو مادہ ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے نر جو ہے مکری یہ گھر نہیں بناتا لوگ اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ نر جو ہے مکڑی وہ گھر بناتا ہے مادہ مکڑی گھر بناتی ہے اس لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس کے لیے اتخذت جو مونس کا سیگا ہے وہ استعمال فرمایا انکبوت سے آگے بڑھیے تو شہد کی مکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام سے بھی پوری سورت اتار دی ہے سورہ نحل چودہویں پارے کے اندر ہے اللہ نے فرمایا واؤحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون یہ ایک حیرت انگیز مکھی ہے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے رب نے ان کی طرف وہی کی واہ رب کا نحل شہد کی مکی کی طرف تیرے رب نے وہی کی کیا یعنی تخذی من الجبال بیوتا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا انی تخیبی یہاں بھی مونس کا سیغا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نر شہد کی مکی یہ گھر بناتی ہے قرآن کی آیت بتا رہی نہیں شہد کی مادہ مکھی یہ شہد کے چھتے کی حاکم ہوتی ہے شہد کا چھتہ یہ بناتی ہے اس کی حاکم یہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہد کے چھتے یہ دو ہی جگہوں پر لگاتے ہیں ایک تو پہاڑوں کے اوپر دوسرے بلند گھروں کے اوپر جیسے گھروں جو بلند ہوتے ہیں گھر ان کے اوپر لگاتی ہے پیڑوں کے اوپر بلند جگہوں کے اوپر یہ شہد کے چھتے لگاتی ہے اور پہاڑوں کے اوپر کہیں آپ زمین پر یا اسی طریقے سے بہت نیچے آپ شہد کے چھتے کو بنا ہوا نہیں پائیں گے یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے قرآن حکیم نے جس کو واضح کیا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا فم کلی من کل سمرات پھر تمام پھلوں کا رس چوس من سمرات کہہ کر کے بتایا کہ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جن کا رس یہ نہیں چوستی ہیں من سمرات ہے اور سمرات جمع لا کر کے یہ بتایا کہ ایک پھول کا رس نہیں ہوتا لاکھوں پھولوں کا رس چوستی ہے یہ لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ چار ملین پھولوں کا جب رس چوستی ہے تو ایک کلو گرام شہد بنتا ہے چار ملین پھول کتنے ہو گئے چالیس لاکھ تقریباً پھولوں کا رس چوستی ہیں اس کے بعد ایک کلو گرام خالص شہد بنتا ہے کتنی حیرت انگیز بات ہے اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے اور اس سفر میں وہ بہت دور چلی جاتی ہے اللہ نے فرمایا بہت دور جانے کے بعد بھی اللہ تعالی نے ان کے اندر ایسی چیز رکھ دی ہے وہی کتاب وہی ڈی این اے جس کے اندر یہ بات رکھی ہوئی یہ پروگرام رکھا ہوا ہے کہ کافی دور چلے جانے کے بعد بھی واپس اپنے چھتے کی طرف آنے کے لیے راستہ نہیں بھولتی ہے اللہ نے اس راستے کا بھی تذکرہ فرمایا من کلی سوارا کی کی سبلا ربی کی ضلع سبلا ربی کی غور کیجیے چل تو اپنے رب کے راستوں پر اللہ پر اپنے رب کے راستوں پر گویا کہ رب نے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ اگر وہ پچاسوں میل کا سفر کر کے آگے نکل جائے تو اپنے چھتے تک آنے میں کوئی چیز اس کا روک نہیں بن سکتی مانے نہیں بن سکتی وہ اپنے چھتے تک پہنچ جائے گی بتائیے اس کو یہ کیسے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتاب رکھ دی ہے کتاب ڈی این اے رکھ دیا ہے ڈی این اے جو خود بھی نہیں کمپیوٹر ہے یہ کمپیوٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ راستہ بھولتی نہیں کمپیوٹر اس کو برابر اپنے مقام کے اوپر پہنچا دیتا ہے اپنے چھت تک پہنچا دیتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سبولا ربک چل اپنے اپنے رب رب کے راستوں پر یہ کا راستہ بڑا عجیب و غریب ہے اور اس کے بعد ایک اور عجیب بات فرمائی گئی اس مخلوق کے بارے میں من ممبتون یہاں شراب مختلف الوانو اس سے جو شہد نکلتا ہے وہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے سفید بھی ہوتا ہے کالا بھی ہوتا ہے لال بھی ہوتا ہے اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور ایک بات تو انتہائی عجیب کہی گئی یا خروج میں بتو شراب اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے یہ شہد پیٹوں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ پھولوں سے جو رس چوس کر کے یہ شہد کی مکھی لاتی ہے بہنی وہ پھولوں کا رس نہیں دیتی بلکہ ان پھولوں کے رس کو اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے پیٹ یہ پورا زہریلا جانور ہے یہ زہریلی مخلوق ہے اور پھول کے رس کو یہ اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے اور ہے زہریلی اب یہ پھول کا رس اس زہر کے اندر آمیز ہوتا ہے ملتا ہے اب اس کے بعد ایک کیمیاوی تعامل کے بعد وہ اگلتی ہے تو شہد بنتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جیسے چوز کر کے لائیے ویسے ہی نہیں تم کو واپس کرتی ہے اگر ویسے واپس کر دے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا وہ شہد نہیں بنے گا اس کو اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے اس کا پیٹ ایک کیمیاوی لیب ہے اس لیبوریٹری کے اندر مختلف کیمیاوی تعامل کے بعد یہ شہد بنتا ہے اور یہ شہد پھر تمہارے لیے شفا بنتا ہے فی شفا للناس میں نے کبھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا شفا اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے اگر میڈیکل سائنس اس اوپر غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ ایڈز کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تمام انسانوں کے لیے شفا ہے اگر میڈیکل سائنس اس پوائنٹ کے اوپر غور کرے تو یہ حقیقت اس کے اوپر آشکارا ہو جائے کہ کہیں نہ کہیں شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈز کے لیے بھی شفا رکھا ہے اس لیے کہ کوئی بھی بیماری ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے دا نازل تو دوا بھی نازل فرمائی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیماری نازل فرما دی اس کے لیے دوا نہیں ہے اور جب فی ذرا اس کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ضرور اس کے اندر ایڈز کے علاج کو بھی مزمر رکھا ہوگا اس لیے کہ فی شفا الناس کہا گیا یہ ایک حیرت انگیز مخلوق ہے جس کو شہد کی مکھی کہا جاتا ہے خدہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے ایک عجیب عجیب و غریب پرندہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں سورہ نمل کے اندر اس کا تذکرہ ہے جانتے ہیں یہ جب وہاں گیا ہے شہر سبا میں تو کیا کیا اس نے نوٹ کیا ہے معلوم ہے کبھی غور کیا آپ نے ایک تو وہاں کے دینی حالات کو نوٹ کیا ہے نقطہ ملوز رہے دینی حالات کیا ہے حالات کیا ہے یس جدون علی شمس مندون اللہ کو چھوڑ کر کے یہ لوگ سورت کو سجدہ کرتے ہیں یہ دینی حالت ہے نوٹ کیا ہد نے سیاسی حالات نوٹ کیے کیا وہ اوتیت من کل شے ارے اس کے پاس تو ہر چیز موجود ہے ہتھیار موجود ہیں فوج موجود ہے طاقت موجود ہے قوت موجود ہے تو سیاسی حالات کو نوٹ کیا دینی حالات کو نوٹ کیا اور تیسرے شہر کا رقبہ نوٹ کیا اس نے شہر کتنا بڑا ہے ملک کتنا بڑا ہے کہا ولہا عرش العظیم عظیم ارے اس ملکہ کا تخت بڑا عظیم ہے اور جس کا تخت بڑا عظیم ہو تخت کا عظیم ہونا تخت کا بڑا ہونا در حقیقت ملک کے رقبے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ ملک کا رقبہ بھی بڑا ہوگا اس لیے کہ تخت عظیم ہے سیاسی حالات نوٹ کیے اس نے دینی حالات نوٹ کیے ملک کا رقبہ نوٹ کیا دنیا کا کوئی بھی سفیر اگر پہنچ جائے کسی ملک کے اندر سفارت کی غرض سے ایمبیسڈر بن کے تو اتنی باریکی کے ساتھ حالات کو نوٹ نہیں کر سکتا جتنا کہ حدود نے نوٹ کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قاصد اور ایمبیسڈر بناؤ تو یہ تمام خصوصیات اس کے اندر ہونا چاہیے بہت ہی بریلینٹ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے کیا کتاب ہے سبحان اللہ کیا باتیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سیاسی نظم کو نسخ کو آپ مرتب کر سکتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کو غائب پایا تو دو باتیں اس کے تعلق سے کہیں اچھا بغیر بتائے وہ چلا گیا اور اس کے لیے تفقت کا لفظ ہے ایک چھوٹا جانور ہے اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت بتایا گیا کہ عظیم حکمرا وہی ہوتا ہے جو بڑی بڑی چیزوں پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نگاہ رکھے اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی ملک کے فساد کا باعث بن جاتی ہے ملک کو تباہ کرنے کا باعث بن جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نگاہ رکھے اگرچہ حدود چھوٹی چیز تھا حضرت سلیمان اسلام کی نگاہ اس کے اوپر بھی کہا بغیر بتائے نکل گیا ہے لو ادبن ادابن شدید یہاں دو طریقے کی سزاؤں کا تذکرہ ہے ایک ہے تعزیب اور ایک ہے سزائے موت ایک ہے تعزیب لو ادبن اور ایک ہے ولاد بہن نو زبا کر دوں گا سزائے موت اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم اگر چھوٹا ہو تو سزا دی جائے اور اگر جرم بہت بڑا ہو تو پھر موت سزائے موت ہے کیا بات ہے اللہ اکبر جرم چھوٹا ہے تو سزا دی جائے جیل کی یا اور کوئی سزا تجویز کی جائے اور اگر سزا بڑی ہے نا قابل معافی ہے تو اولاد بہن نہ ہو اسے ذبح کر دیا جائے سزائے موت دی جائے اور یہ بھی کہا گیا اولیاتی بھی سلطان مبین مجرم کو اپنے جرم کے لیے ملزم کو اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی طرف سے مکمل مدافعت کی اجازت دی جائے تب فرد جرمایت کیا جائے بولنے کا موقع دیا جائے ایسے ہی نہیں کہ کسی نے الزام لگا دیا تو اس کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا اسے سزا دی جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے پھانسی دے دی جائے بلکہ اس کی مکمل تحقیق کی جائے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اس کو بولنے کا موقع دیا جائے صفائی کا موقع دیا جائے اول یاتی یعنی نبی سلطان مبین سے بالکل واضح ہے یہ عجیب و غریب پرندہ ہے ہد ہد کتے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتا ایسا جانور ہے اس کو سدھارو تو بہت کام کا ہے معلم کتا جسے بولتے سورہ متا کے اندر اس کا تذکرہ ہے اس کو سدھاؤ تو بڑے کام کا ہے گویا کی ٹریننگ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کتے کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے اس کو بھی سیکھو کیسی ٹریننگ دی جائے کہ گھر کی حفاظت کیسے ہو بلڈنگ کی حفاظت کیسے ہو مال کی حفاظت کیسی ہو اور اسی طریقے سے یہ بھی سکھاؤ ٹرین کرو کہ کس طریقے سے شکار کو پکڑے اور معلم کتا وہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اسے شکار کے اوپر چھوڑا جائے شکار کے قریب پہنچ جائے اور اگر یہ کہہ دے کہ واپس آ جائے تو شکار کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے تو کتا معلم ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی لاج کتنی رکھی ہے اس لیے کہ وہ عالم الغیب وہ شہادہ ہے علیم ہے علم کی لاج دیکھیے کہ نجس جانور ہے لیکن بسم اللہ کر کے اگر چھوڑا گیا شکار کے اوپر اگر یہ شکار کو پکڑ لے شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا گوشت حلال ہے اگر آپ وہاں پہنچے اور اسے مرا ہوا پایا شکار کو آپ نے تو اس کا گوشت حلال ہے علم کی وجہ سے عام کتا اگر مار دے کسی کو کسی جانور کو تو جانور کا کھانا حرام ہے لیکن کتا چونکہ علم والا ہے بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا گیا اللہ نے اس کے علم کی لاج رکھی ہے کہ اگر یہ شکار کو مار ڈالے تو چونکہ بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا گیا اگر شکار مر گیا تو اس کا گوشت حلال ہے بغیر ذبح کیے ہوئے جس سے علم کا مقام ظاہر ہوتا ہے علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے قرآن حکیم پر غور کیا جائے تو ایک اور علم ملتا ہے ہارڈ ویئر کا علم ہارڈ ویئر کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارڈ ویئر کے کاروبار کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں کوئی دھندا اگر ہارڈ ویئر کا کوئی کرے تو نقصانات صفر کے درجے میں منافع ہی منافع ہیں دو باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعلق سے ارشاد فرمائی ایک تو لوہے کے نام سے پوری سورت نازل فرما دی الحدید فرمایا سورہ سورہ حدید کا نام رکھا اور اس کے بارے میں فرمایا الحدید فی و منافع للناس اس میٹیریل کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یکبارگی اتار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کا نہیں ہے میٹیریل بلکہ یہ آسمان کا میٹیریل ہے آسمان سے آیا ہے اور اللہ تبارک نے ڈائریکٹ اس کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے ڈائریکٹ زمین کے اندر رکھ دیا ہے یہ لفظ انزلنا بتا رہا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ باسن شدید بڑی قوت ہے اس کے اندر وہ منافع للناس اس کے اندر لوگوں کے لیے منافع ہارڈ ویئر کا دھندا انشاءاللہ کامیاب رہے گا اگر کوئی کھول لے تو منفات ہی منفات ہے معمولی ایک بھنگار والا اسکریپ ڈیلر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹھیلے کے اوپر اٹھاتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کماتا ہے اور بہت کامیاب ہے اس دندے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اسکریپ ڈیلر کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے وغیرہ بٹورتا رہتا ہے اس کے بعد بیچتا ہے گاڑی بھر کر کے بیچ دیتا ہے اور کافی پروفٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو ہارڈ ویئر کے دندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس کے اندر منفاط بہت ہے لوہے کے اندر منفاط بہت ہے ایک علم کا اور تذکرہ ہے قرآن حکم علم ریڈیو کا علم ریڈیو کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تور پر بلایا کہا فخلا نالی کن واد القدس اپنے نالین اتار دو اپنی جوتے اتار دو اس کے بعد آگے بڑھو اس لیے کہ تم وادی مقدس توا کے اندر ہو جب آگے بڑھے دیکھا کہ ایک درخت کے کنارے کنارے ایک آگ گھوم رہی ہے گردش کر رہی ہے ایک آگ روشن گھبرا گئے اسی آگ میں سے آواز آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ آگ میں سے جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کس کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے لیکن ہے کہاں ہو آگ میں نہیں ہو آگ میں نہیں ہو تو عرش پر مستوی ہے عرش پر مستوی لیکن آواز آگ میں سے آ رہی ہے علم المزیا ریڈیو کا علم قرآن حکیم میں موجود ہے کہ کہیں ہے بولنے والا اور اس کی آواز کہیں کسی چیز کے اندر سنائی دے رہی ہے آگ میں سے اس کی آواز آ رہی ہے بولنے والا کہیں بولتا ہے ریڈیو جو ایک آلہ ہے سامنے رکھا رہتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے علم المزیا کا علم موجود ہے علم التلفاظ کا بھی ٹیلی ویژن کا بھی علم قرآن حکیم میں موجود ہے حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم کہاں ہے جنت کہاں ہے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان سے حجاب اٹھا دے گا جنتی جہنمیوں کو دیکھے گے جہنمی جنتیوں کو دیکھے گا اور یہ تذکرہ آٹھویں پارے میں بھی ہے اصحاب اصحاب النار ان من الماء جل رہے ہوں گے آگ کے اندر بچارے حلق سوکھا ہوا ہوگا پیاس سے اب جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے آہا پانی پی رہے ہیں ٹھنڈا دودھ پی رہے ہو شراب پی رہے ہیں جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں جنت کی اللہ تبارک و تعالی ایسا کر دے گا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کی چیزیں بھی دیکھیں گے اب جب یہ جہنمی دیکھیں گے پانی کو تو پکاریں گے ونا دا الجنہ اصحاب نار جہنمی اصحاب الجنہ کو پکاریں گے کیا بولیں گے انفیز علینا من الماء تھوڑا سا پانی دے دو بہت پیاس لگی ہے اللہ بہت پیاس لگی ہے ہم چل رہے ہیں تھوڑا پانی دے دو پانی دے دو قالو تو جنتی بولیں گے ان اللہ حرمهم على الكافرین اللہ نے کافروں کے اوپر یہ سب نعمتیں حرام کر دی ہیں پانی نہیں ملے گا تمہیں کیا ہے یہ جنت کدھر ہے جہنم کدھر ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو درمیان سے حجابات اٹھا دیے گئے اور یہی چیز سورہ مدثر میں بھی موجود ہے کہ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کا کا کوفی تم جہنم میں کیسے آ گئے کہیں گے علم من کیا یہ کی طرف اشارہ نہیں ہے ٹیلی ویژن اور اگر اور واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نگاہ میں رکھو جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے ہیں سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں دن کا عالم ہے اور آپ گھبرا کر کے پیچھے ہٹے اور اس کے بعد آپ کسی چیز کو لینے کے لیے لپ کے جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ نے نماز میں خلاف معمول حرکتیں فرمائی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہا کہ میرے سامنے جہنم کو اسی دیوار کے اوپر پیش کیا گیا تھا میں نے جہنم کے ہول کی دیکھی تو میں بھاگا آپ کی لپٹیں دیکھ کر کے پیچھے کی طرف میں بڑھ گیا اور میں نے دیکھا کہ جنت کو اسی دیوار کے اوپر دکھایا گیا میں نے دیکھا کہ اس کی باؤنڈری سے اس کی دیوار سے پھلوں کے گچھے لٹک رہے میں نے چاہا کہ کھجور کے جو ہے پھلوں کے اس گچھے کو لے لوں اگر وہ گچھا میرے ہاتھ لگ جاتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے تو ختم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ چیز ابدی ہے ابدی چیز ہاتھ لگ جائے تو ابد تک رہتی ہو ختم نہیں ہوتی تو اسی دیوار کے اوپر جنت کو بھی دکھایا گیا اسی دیوار کے اوپر جہنم کو بھی دکھایا گیا یہ کیا ہے دیوار ایک اسکرین ہے اسکرین کے اوپر جنت کو دکھایا جا رہا ہے جہنم کو دکھایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مخصوص پروجیکٹر ہے اس پروجیکٹر سے جنت کی نعمتیں جنت کو دیوار کے اوپر فوکسڈ کر دیا گیا جہنم کو فوکسڈ کر دیا گیا اور اس کا اجمال قرآن حکیم میں موجود ہے جس کی تفصیلی حدیث پاک ہے علم التلفاظ کا بھی علم قرآن حکیم میں موجود ہے ایک علم اور بھی ہے علم الاداد آداد کا علم ایک دو تین چار پانچ چھ یہ جو گنتیوں کا علم ہے سورہ سواد کے اندر دو آدمی آتے ہیں دیوار پھانک کر کے محراب پھانک کر کے حضرت داؤد کے پاس حضرت داؤد گھبرا جاتے کہ گھبرائیے نہیں اصل میں ہم دونوں بھائی ہیں ان نہادا آخی لہو تسروں و تیسروں نہ جائے تیسروں و تیسروں ننانوے ننانوے کی گنتی لہو تسروں و تیسروں نہ جائے اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور وہ لیا نہ جو تم واحدہ میرے پاس ایک ہی دمبی ہے دیکھ ایک ننانوے ایک واحدہ اور ثانی اسنین اذہما بالغار دو وَيَقُولُونَ سَلَاسَةُ الرَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ تین سلاسہ اربا اربا اشہر و عشرہ چار وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُمْ قَلْبُهُمْ پانچ اسی طریقے سے سادسہ سادسہم اسی طریقے سے سبال عالم و سمانیت ایام سات رات اور آٹھ دن سات کا عادت آٹھ کا عادت تسعات اور نو کا عادت نو تل کا عشرت ان کا میلا عشرہ مانے دس آشارہ کو کبا گیارہ ستارے اس عشرہ شہرن بارہ مہینے آگے تک چلتے چلے جائیے اشرون کم اشرون منکم غلبو میں اط اگر بیس ہوں تو دو سو پر غالب عشرون کا لفظ اس کے بعد سلاسون کا لفظ تیس آتوں تسعون کا عدد آگے بڑھیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ سو ہوں میا میا ہوں تو الف کے اوپر تو میا کا لفظ ہے جو سو کے لیے الف کا لفظ جو ہزار کے لیے ہزار سے آگے بڑھیے تو ایک لاکھ ہے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ صحافات میں فرماتا ہے کہ ہم نے یونس کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا وہ بستی جس کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا اس میں ایک لاکھ افراد رہتے تھے ایک لاکھ علیہ میت الف دور ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف بھیجا گیا آگے بڑھئے ایک لاکھ سے آگے پانچ ہزار کا لفظ بھی آتا ہے خم تو آلاف ہزار کے لیے اگر لے لیجیے تو آلاف تین ہزار اس کا بھی تذکرہ آیا ہے تین ہزار سلاستا علف خمسا خمسط پانچ ہزار یہاں آیا ایک لاکھ پچاس ہزار کا بھی تذکرہ ہے خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال اللہ اکبر یہ علم العادات ہیں جن کا علم قرآن حکیم میں موجود ہے اسی طریقے سے علم الاسحام حصوں کا علم جیسے لڑکی کو کتنا ملنا ماں کو کتنا ملنا بیٹے کو کتنا ملنا ماں کو کتنا ملنا بیوی کو کتنا ملنا وغیرہ تو اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے سلس ایک بٹے تین یہ الجبرا ہے ایک بٹے تین سدس ایک بٹے چھ سمن ایک بٹے آٹھ روبو ایک بٹے چار خمس فائنلی خموس ایک بٹے پانچ یہ الجبرا علم الاسحام بھی قرآن حکیم میں موجود ہے اللہ اکبر غور و فکر کرنے کے بعد ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر علم قرآن حکیم کے اندر رکھ دیا ہے سور نور کی ایک آیت اور نگاہ میں رکھ لیں بڑی عجیب آیت ہے اللہ نے فرمایا وہ نزل فیحا ممبر دن کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور پہاڑ ہیں وہاں ارے فضا میں پہاڑ بولے تو فضا میں پہاڑ کا کیا مطلب ہے جب وہ سیٹلائٹ سے سائنسدانوں نے دیکھا تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا کیا منظر نظر آیا انہوں نے یہ دیکھا کہ بادل جو بنتے ہیں بادلوں کی ہائٹ ان کا طول تقریباً فور پوائنٹ سیون مائلس ساڑھے چار چار میل لمبے ہوتے ہیں ارے کتنی حیرت کی بات ساڑھے چار چار میل ہائٹ میں پہاڑوں کی طرح جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اتنے طویل ایسے ہی ساڑھے چار چار مائل اونچے ہائٹ میں یہ بادل ہوتے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پہاڑ سے تعبیر فرمایا نہیں یعنی پہاڑ ہیں فضاؤں کے اندر بادلوں کی شکل میں بادل پہاڑ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اللہ نے قرآن حکیم میں علم الحساب کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا گیا السنين حساب وہی ذات ہے جس نے سورج کو ضیا بنایا اس آیت کریمہ میں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ سورج کے لیے زیا کا لفظ لایا گیا ہے جو زو کی جمع ہے تحقیق کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ سورج کی روشنی سات رنگوں کی ہے اسے منشور میں داخل کرنے کے بعد معلوم کر لیا جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے لیے ضیا کا لفظ استعمال فرمایا ہے جو زو کی جمع ہے جو سورج کی کئی روشنیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سائنسدانوں نے کہا کہ منشور سے جب سورج کی روشنی کو گزارا جاتا ہے سے گزارا جاتا ہے تو سورج کی اس روشنی کے سات رنگ بنتے ہیں اور آگے فرمایا گیا ہوں منا لتالم عدد سینی نول حساب اور سورج کی والقمر نورا وقدر عمر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو زیا بنایا اور چاند کو نور بنایا ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی کمر کمر کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفاد ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ سِنِينَ حساب اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سالوں کا عدد اور حساب جان لو یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم الحساب کا بھی تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے ایمبریولوجی کے تعلق سے جس کو ہم علم الجنین کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اٹھارہویں پارے سور مومنون کے اندر فرمایا ہے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين کہ نطفہ علقہ بنتا ہے علقہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہڈی بن جاتا ہے اور ہڈی کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں اور جب انسان پورا بن جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانی کے ساتھ مدارج کا تذکرہ فرمایا ہے پہلا درجہ پہلا مرحلہ تخلیق انسانی کا لطفہ ہے یہ نطفہ بدل دیا جاتا ہے علقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ الگ استعمال فرمایا ہے اور علقہ کو اردو میں جوک کہتے ہیں جس کو انگلش میں لیچ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مرحلے میں علقہ کے مرحلے میں بالکل اس کی کیفیت لیچ جیسی ہوتی ہے جوک جیسی ہوتی ہے اور یہ رحم کی دیوار سے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ الک کا ایک مطلب چپکنا بھی ہوتا ہے تو ایک تو علقہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی شکل لیچ جیسی ہے جوک جیسی ہے اور دوسرے علقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا یہ رحم کی دیوار سے چپکا ہوا ہے یہ چسپیدگی رحم کی دیوار پر کس لیے ہے تاکہ ایبارشن نہ ہو ایبارشن سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے رحم کی دیوار سے چپکا دیا ہے اس وجہ سے اس کو الگ کہتے ہیں اور جو کچھ آج امبرولوجی کے نام سے جانا جاتا ہے علم الجنین کے نام پر جو کچھ معلومات آج میڈیکل سائنس کے پاس ہے اس کی پوری کی پوری بنیادی حایت ہے اس سے زیادہ میڈیکل سائنس کے پاس علم الجنین کے تعلق سے کوئی معلومات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امبریولوجی اور علم الجنین کی بنیاد کو اس آیت کریمہ میں بتا دیا ہے ایک اور علم کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس کتاب عظیم کے اندر کیا ہے وہ ہے علم تعمیر آرکیٹیکچر کا علم اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ ایک پیغمبر کی قوم ایسی تھی جو پہاڑوں سے گھروں کو تراش لیتی تھی کانوین ہتون مل جیب یہ پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے تھے یہ آرکیٹیکچر کا ایک اعلی نمونہ ہے جسے قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح آپ پندرہواں پارا سور کہف پڑھیں گے تو اس میں ایک شخصیت ایک ہستی زل کا تذکرہ کیا گیا ہے کرن اپنے ایک سفر میں ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ یہ جو درہ ہے اس درے سے یاجوج ماجوج ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں تو ہم سے جتنی دولت آپ چاہیں لے لیں لیکن یہ درہ بند کروا دیجئے تو ذلقرنین نے یہ کہا کہ اللہ تعالی کا دیا ہوا میرے پاس مال بہت کچھ ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے مجھے مین پاور کی ضرورت ہے تم لوگ آدمی دو آدمی جب اکٹھا کیے گئے تو حضرت ذلقرنین نے یہ فرمایا آتونی زبر الحدید لوہے کے بڑے بڑے مضبوط موٹے ٹکڑے لاؤ اور پھر درے کے پاس وہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کی بڑی بڑی چادریں تہ بتا رکھ دی گئی اور ان دو چادروں کے درمیان ہر دو چادروں کے درمیان کچھ میٹیریل رکھ دیے گئے تانبے کے اور اس کے بعد بھٹھیوں سے اس کو ہوا پہنچائی گئی اور آگ جب بہت زیادہ گرم ہو گئی روشن ہو گئی تو یہ لوہے کی تمام چادریں آپس میں مل گئی اور یہ دیوار پوری کی پوری اتنی چکنی ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک تو بہت زیادہ مضبوط اور دوسری چکنی اتنی ہو گئی فمستاؤ لہو نقبہ مضبوطی کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس کے اندر کوئی نقب نہیں لگا سکتا اتنی مضبوط دیوار ہے اور اتنی چکنی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ کر اس پار نہیں جا سکتا ہر کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا یہ تو اس کے سلیپری ہونے کا تذکرہ کیا گیا اتنی پھسلن والی ہے کہ کوئی اس پر چڑھ کر اس پار نہیں جا سکتا اور اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اندر کوئی نقب نہیں لگا سکتا سوراخ نہیں کر سکتا تو یہ علم تعمیر کا ایک اعلی نمونہ ہے جس کو قرآن حکیم میں کے تذکرے میں بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں قرآن حکیم میں وہ یوں ہے سرحم من قواریر شیش محل شیشے کے محل تھے یہاں تک کہ جب ملکہ سبا اس محل میں داخل ہونے لگی تو اسے ایسا لگا جیسے زمین میں پانی بہ رہا ہو اور اس نے اپنے پائچے اوپر چڑھا لیے اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو شیشوں سے بنوایا تھا یہ بھی طرز تعمیر اور علم تعمیر اور آرکیٹیکچر کے فن کا ایک اعلی نمونہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات سورہ الق کے اندر ارشاد فرمائی ہے وہ ابو جہل کے بارے میں ہے ناسیت ان کا ان پیشانی کی یہاں دو صفتیں آئی ہیں ایک تو خطاکار پیشانی دوسرے جھوٹی پیشانی محققین نے یہ بتایا ہے ریسرچ کرنے والوں نے جس میں انسانی کے اوپر جو ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ناسیا جو پیشانی ہے اس کے این پیچھے ایک قوت ہے جس کو فور برین بولتے ہیں ایک چیز ہے جس کو فور برین بولتے ہیں فور برین یہ تمام پیچیدہ عملوں کی تدبیر کرتا ہے انیشیٹ بھی کرتا ہے اور انسینٹو بھی ہے یہ اکساتا بھی ہے اور اقدامی عمل بھی یہ کرتا ہے پیچیدہ عملوں کی تدبیر بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے عمل کے اوپر اکساتا بھی ہے میڈیکل سائنس کو اس سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا ریسرچ کرنے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ این پیشانی کے پیچھے یہ قوت موجود ہے جس کو ہم فور برین کے نام سے جانتے ایک واقعہ قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت مشہور ہے بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اس سفر کے اندر دو سفر ہیں پہلا سفر اسرا کہلاتا ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک ہوا اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے اللہ تعالی نے اتنا طویل سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں کروا دیا اور احادیث شریفہ میں ایک سواری کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام براق ہے یہ سواری آپ کو بلانے کے لیے بھیجی گئی تھی آپ اس سواری کے اوپر بیٹھ کر کے لمحوں میں بیت المقدس آئے اور پھر لمحوں میں آپ نے فضا کو پار کیا فضاؤں کو پار کرنے کے بعد پہلے آسمان پر گئے پھر دوسرے آسمان پر گئے پھر تیسرے آسمان پر گئے یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر آپ آگے سدرت تک گئے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بلندی پر آپ کو بلایا اور آپ اتنی بلندی پر پہنچے کہ آج تک اتنی بلندی کے اوپر کوئی انسان نہیں جا سکا اور قیامت تک اتنی بلندی پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکے گا اس واقعے کے اندر قابل غور بات ایک یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کے لیے جو شٹل ہوتا ہے چاند پر پہنچنے کے لیے جو اسپیس کرافٹ ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے ابھی سنیتا ولیمز کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ اسپیس میں گئی اسپیس سے جب وہ واپس ہوئی تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ اسپیس سے زمین پر آ گئی اندازہ لگائیے کہ جس اسپیس کرافٹ سے وہ گئی تھی واپس جب وہ اسپیس سے زمین پر آدھے گھنٹے کے اندر آ گئی اس اسپیس کرافٹ کی اسپیڈ کا یہ عالم تھا تو بتائیے کہ وہ سواری کتنی اسپیڈ والی اور کتنی تیز رفتار ہوگی کی معمولی حصے میں رات کے وہ سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے گئی پھر بیت المقدس سے فضا میں لے گئی فضاؤں کو لمحوں میں پار کرنے کے بعد پہلے آسمان پر لے گئی پھر دوسرے آسمان پر پھر تیسرے آسمان پر ساتویں آسمان تک سدرت المنتہا تک لے گئی بتائیے اس سواری کی اسپیڈ کا کیا عالم ہوگا اگر میتھمیٹکس کے پیمانوں سے اس کو ناپا جائے تو میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جائیں گے اور اس کی اسپیڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کا تذکرہ یوں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں سبحان اسرا من المسجد المسجد الحرام الى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے گئی یہ اسرا ہے یہ پہلا سفر ہے جو زمین سے زمین تک ہے اور اس کے بعد دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں تک ہے وہ سفر میرا

ثابت یہ ہوا کہ یہ کتاب قرآن حکیم بہت ہی بازمت کتاب ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد اس کتاب عزیز کے اندر موجود ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور غور فرمائیے جب کوئی اپنا پروڈکٹ بناتا ہے تو پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ایک بک بھی دیتا ہے کہ اس چیز کو کیسے بنایا گیا ہے یہ پروڈکٹ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے کب بنا ہے یہ کب تک چلے گا یہ اس میں کون کون سے پارٹس لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروڈکشن ہے اور اس پروڈکشن کو سمجھنے کے لیے کسی تھیسس کی ضرورت تھی کسی کتاب کی ضرورت تھی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اپنی کتاب عزیز نازل فرمائی جس کو قرآن کہتے ہیں یہ در حقیقت کائنات کی تھیسس ہے جو آدمی کائنات کو سمجھنا چاہے وہ اس کتاب کے اوپر غور کرے جو آدمی الگ ہو کر کے اس کتاب کو چھوڑ کر کے کائنات پر غور کرے گا وہ چاند پر تو پہنچ جائے گا چاند پر تو کمندے ڈال دے گا لیکن اسے کہیں اس کائنات کے بنانے والے کا پتا نہیں چلے گا اللہ اکبر افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جس امت کو یہ عظیم کتاب دی گئی تھی اس امت نے اس کتاب کو اپنے پسے پٹ ڈال دیا اس کتاب سے جو کام لینا تھا وہ کام نہ لے کر کے اس کو مردوں کے اوپر پڑھنے لگے مردوں کو ایسال ثواب کے لیے استعمال کرنے لگے کوئی مرنے لگے تو اس کے اوپر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے اس امت نے اس کتاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے اس المی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے اور دوسری حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے اسرار کو جن لوگوں نے سمجھا کائنات کے اسرار کو جن لوگوں نے سمجھا وہ اس کتاب سے دور رہے جو لوگ اس کتاب سے جڑے رہے انہوں نے اس کے اسرار پر غور کرنا چھوڑ دیا اور جن لوگوں نے کائنات کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا کائنات کے اسرار کو پانے کی کوشش میں لگ گئے انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا در حقیقت دونوں اس کتاب کو چھوڑ دینے کے مرتکب ہوئے ہیں ایک نے قرآن کا حامل ہونے کے باوجود اس کتاب کو اپنے پشے پٹ ڈال دیا تھیسس کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور ایک نے تھیسس کو نظر انداز کر کے پروڈکشن کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا اس کتاب سے بے نیاز ہو کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھٹک گئے دونوں گمراہ ہو گئے انہوں نے کتاب کو اپنے پسے پٹ ڈالا جو اس کتاب کے حامل تھے ان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی مثال گدے جیسی ہوگی جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں کا حامل بنایا گیا تھا بس انہوں نے اس کتاب کو لیا اور اپنے پشت کے پیچھے ڈال لیا ان کی مثال گدھے کسی ہو گئی جس کے اوپر چیزیں لدی ہوئی ہو گدھے کو یہ علم نہیں کہ میرے اوپر کون سی قیمتی چیز لدی ہوئی ہے تو جو لوگ اس کتاب کے حامل بنائے گئے تھے ان کی مثال تو گدھوں جیسی ہو گئی کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنی پیٹ کے اوپر لاد لیا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اسرار کیا ہے علوم کیا ہے ان کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی اور جن لوگوں کو یہ کتاب نہیں ملی انہوں نے اس تھیسس کو چھوڑ دیا اس پروڈکشن کے اوپر گور کرنے لگے انہیں بھی زلالت کے سوا گمرہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا ان میں سے بازوں منہ سے یہ بات بھی نکلی کہ ہم نے تو فضاؤں کو دیکھ لیا ہم نے تو چاند پر کمندے ڈال دی لیکن ہمیں اللہ کہیں نظر نہیں آیا اللہ کیسے نظر آئے گا خالی پروڈکشن دیکھ رہے ہو نا تھیسس دیکھنا ضروری ہے جب تک نہیں دیکھو گے پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کائنات کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اس کائنات کی ابتدا کیا ہے صرف پروڈکشن پر غور کرنے میں رہ گئے اور علامہ اقبال کے شیر کا مسداق بن کے رہ گئے کہ بڑا عجیب و غریب شعر ہے علامہ اقبال کا جس نے سورج کی شوہوں کو گرفتار کیا جس نے سورت کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اللہ تبارک و تعالی ان دونوں قوموں کو ہدایت نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر و احسن کے قرآن اور سائنسی اکتشافات پر ایک بہت ہی جامع خطاب ہم سن رہے تھے انشاءاللہ اللہ کل کا خطاب بعد نماز تراوی حافظ شیخ جلال الدین صاحب حافظ اللہ کا جو ہوگا وہ بھی وقت کے اہم موضوع پر ہوگا اور وہ ہے رؤیت ہلال ایک تحقیقی جائزہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی اطلاع کریں اور جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریف ہو کر استفادہ کریں السلام علیکم